ہمارے بھائی صاحب نے جو سوال اٹھایا میرے دل بات یہ ہے کہ اس پر بھی نفسیاتی روپ سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ کسی دوسرے روپ سے اٹھائے جا رہے ہیں اب تک سوالات جو ہیں ان سوال جو اٹھتی ہے جو سے اٹھتی ہے موجود اور مزید تک ہمیں یوز کر رہا ہے ہمارے تیار کر رہا ہے ہمارے علم میں ہمارے دھیان میں دل میں ہر اس طرح کے چیز کو لیتے ہیں لیکن خیالات کو لے گئے اپنا اپنے خیالات کے کسی طرح کے انسان کر سکتے ہیں اور جہاں تک اس طرح کا ہے کو پرانے کبھی بار بار انسانوں کو ڈرایا تو ایک بڑا کر انسانوں کو ایک ٹانگ سے بڑھانے کا اس نے تقاضا کیا آیا قرآن ترین کا جو طریقہ غلط گھر میں صحیح ہے قرآن خیر کے ذریعے سے انسانی کو رقص پر لانا چاہتا ہے یہ مدد کو کیا جو سب سے انسان کی رقص پر لانا چاہتا ہے ہم تو یہ ہیں کہ بیماری یا نئی یعنی آسمانی کتاب کو دیکھیں اور اگر آپ نے تمام اخبار ان میں دیتا ہے تو کم از کم ڈائرے جو ہے وہ آپ کے رقص کی مدد سے بارے میں مسلم ہوتی آپ جانتے ہیں کے پیراس میں سب تک کے بعد جب کے سردار کا تذکرہ آتا اس سے ہم تمام چاہتے ہیں لال لال کا دیش رس مسلمان پیشوں کا رس یعنی ایک ایسے مالے رس کے سلام ہر جگہ پر پیراس میں لوگوں کو پتا کیا تو وہاں کے ایسے اصل کو سر معلوم ہوتے ہیں اس کے مقابلے اگر اور ہمارا دن کے لیے ہمارا دن میں تک آپ کو ملے تو ایک کا سماج چاہتے ہیں جائے ہمارے یہاں سے چاہتے ہیں کہ ایک آسم کا بات جو کہ حضرت عام طور ہمارے ہیں ہماری جان بتر ان کے سامنے محسوس بنا رہنے کام میں آئے تو مسجد ویورس کو جب تک پور ہوئے تو مسئلہ ویورس میں شروع بنا میرے خود خود بنائی خود باغیوانی بنانے کے خیالات کے روز محبت کر کے خاص تھی جو کہ سرکار نے دیکھ کی تھی اور اس میں خاص چیز کے کی یہ مجھے پیار اور محبت تھا کسان کہتی ہے کہ خدا رنگ سے پورا پیار ہونا چاہیے خدا کی طرف سے جس سے بات بہت سارا روح ہونی چاہیے تو صرف ہمیشہ بیان کے انسانوں کو خلاف کریں اور بات جو ہے ہمارے ایمرو بھی ہے وہ موجودہ اختیار کے ہر سب سے چل رہی ہے اور اگر مذہبی عظیم کے کسی حصے کو بھی لے لیں گے تو یہ ان سے کہیں سے میرے انسٹ سے ہو ہمیں اپنے عظیم سے ہمیں اپنے روپ سے پھیلانا طے کیا اگر آپ میرے کے عظیم کو دیکھیں سکتے ہیں جو یقین ہے میں سارے کہ یہ ایک افریق کے ملا نہیں ہے جس پر ترک کی نہ کسی وقت میں لگی افراد ہر سب کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے کہیں یوجنا اس کے بہار کا ملک تعلیمی اختیار کا اس میں بھی کام یعنی کریں اور میں نے یہ تنظیم کے طور پر جب کہے میں نے اسی کی میرے بیان کیا آپ سمجھ سکیں کہ اسلام کا نتیجہ کیا ہے اور پہلے اس چیز سے کہ ہم قرآن کو دیکھیں کہ قرآن ہے کیوں بنا تھا اس کے طور پر ہم یہ سوچنا پڑے گا کہ قرآن کا نظریہ ہے کتاب اللہ کیا ہے یعنی قرآن ہمارا نزدیک خدا کا کلام ہے خدا کی بات ہے اور خدا اس وجود دیکھتا ہے انسانوں کے ساتھ خدا انسانوں کی مخاطب کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کلام میں اس کی بات کا اثر ہوتا ہے جیسا سب پیغر ویسی اس کی بات ہوتی جیسے اس کو پندرہ ان دے گا فلم سے بچے تفاصل کرے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا میدان سوا ایک ہے اس کی خاصیات ایک ہے اس کے کتاب ایک ہے ایک دوسرے اس بات کرے کسی دیکھ کے آج جب ہم اللہ ہمارا بتانا کتاب کے روپئے بات کریں گے تو یورپ یہ اس کے آجات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا مشہور اور بڑا ایک کا خدا میرا ایک پرائنا خدا ہے ڈرانے والا خدا ہے اس کے ہاں اسلام کے ہاں محبت کا کوئی نام نہیں پیار کا کوئی نام نہیں اور میرے حقیقی اسلام گرو کے اعتراضات کیے گئے ہیں اور جو کے قلم کو رہے ہیں اس کے طور سے بڑا جھوٹ ضروری سکتا اس لیے قرآن کروں طرح آپ نے کا محسوس چلانے جاتے ہیں ہیں رنگ سے آپ لوگ شروع شروع کرتے کرتا ہوں ساتھ میں سے مطلب میں میں شروع کرتا ہوں تو ان کتر چلاپان کے مطلب مطلب میں سمجھتی ہوں شروع سمجھتے ہیں تاپنا مطلب سمجھا ہر تاپان جو پوجا ہو تاپان میں بہت یہ ہر تاپان ہے اور رحیم ہے اور یہ رحمان کا لفظ کرنے میں سب سے مقام کرایا آیا پوجا ہو گا اپنا میں بہت کے علاوہ ہر رحمان جو آتا ہے تو ایک تیرہ مقام پر سے اس چیز کو کیا آیا ہے دنیا کے دوسرے مقام پر پچپن جگہ جو آیا ہے اور رحمان کا سب بیٹھے آیا ہے اور ہر رحمان کا مانا ہے نہایت تین لے جس سے زیادہ ہے بانی کرنے پر تم نے مفت بچے دن آ سکے اور جس اخبار کے دائرے کے سامنے کے پیغام کا پوجا ہے ایسا پوجا جس میں زیادہ کچھ سے زیادہ تہ نہیں ہو سکتی ان دوسرے میں پر میں دیکھیے پر نام لیتے ہیں تو ساتھی نام دیتے ہیں تو باغ نام لیتے ہیں تو سپاچی نام دیتے ہیں تو خدا ان کے خصوص نے اپنا ذاتی نام جو بتایا قرآن کریم نے وہ اللہ کا نام بتایا اور اللہ لیکن میں میرے آپ سے بند کیے رہتا ہوں اور پھر جو رحمان کے متعلق بات نہیں ہوئی اس کو میں کرتا ہوں اور رحمان کے متعلق قرآن میں اپنے ذاتی ہونے کا طور پر استعمال کیا ہے قرآن نے دوسرا کا سنایا اور اس اللہ رحمان ہر جمع سرم سرم اپنا دیکھنا دیکھو اللہ کو اللہ کہہ کر پکارے یا رحمان کا کہہ کر پکارے اس کے لیے سارے استعمال ہیں یعنی بدل کے طور پر اللہ کی جگہ سے آپ اپنا نام کہتے ہیں تو اللہ کا اتنے بات اگر اللہ ہو سکتا ہے تو اللہ کا اتنے بات رحمان بھی ہو سکتا ہے اس سے آپ اندازہ کیجیے تو رحمانیت کے محبت کا اور بہن کا تک خدا کے ہے ہاں اتنا ہوا جاتا ہے اور پھر دیکھیے اللہ اللہ کی طرح ہم تو کہیں ایک بات ہے کہ کسی نے کہا کہ تعلیم برابر کر چاہیے پھر ہم سوتے ہیں پورا کر لیکن ہم کہ کیا ہے کیا نہیں اللہ کو کیا مانا اللہ کا لفظ نکلا ہے اور اس سارے کے لحاظ سے یہ غلط ہم کے بل ہند مست غلط ہم کہتے ہیں اس میں رشتہ کی بنا پر ان کے اندر دا پیٹ کے ایک پیدا ہوتا ہے اسے غلط ہم کہتے ہیں وہ اللہ کا نام جو ہوتا ہے دلوں کا پیارا دلوں کا راست ہمارے بہت سارے دوست ہوتے ہیں حضرت خود رحمان گرم رحمان رحمت اللہ علیہ آج کے کچھ دیش کے سرکاری ہندوستان میں کا انسان ہوا تو ہندو میں قرآن کا ترجمہ کرتے تھے اور اسے اللہ کا ترجمہ کیا کرتے تھے من وہ من کرتے دل کو موہن دلوں کو موہ میرے والا اچھا ہندو کو جانتے ہیں مہنا جو ہوتا ہے یعنی ان کو دل پیاس کو لے جائے دل جب یعنی ان کو پیاز سے مح کر لے دے کے دادا تو اللہ کے وقت کے نام ہے یعنی دنوں کا پیارا دنوں کا ماسو تو وہ پیار اپنے اس میں دار اور اللہ مدد کرتا ہے جو کا پیارا ہوتا خود اندازہ کیجیے کہ ماسو خود سے زیادہ محسوس کیا کرتا ہے جو کہ ہے جہاں سوال زیادہ کیا کرتا ہے تو اس کے اندر اس کے ہر مدد کو پیار کیا کرتا ہے اس لحاظ سے اس کر رہا تھا تو اللہ کے وقت سے آگے آتا ہے مطلب ہے رحمان رحیم رحیم بھی ہوا ہے لفی کا تو غم رہتے ہیں بار بار بار بار ہر ہر مرتبہ رحم کرنے والا کھا کے پیٹ کر کے رحم کرنے والا اس یہ رحم رحیم کا رہتا ہے دیکھیے اردو میں یہ ہوتا ہے رحم رہنما نام کا رحم کے نام پر غلط میں بچوں کی رحمت کی وجہ سے نام کے ساتھ ابھی بیٹے کے ساتھ دے جاتا ہے بچوں کے ساتھ دے جاتا ہے اس کی محاورے میں مانتا کہتے ہیں پیار کہتے ہیں نہ بچوں کو کبھی پلان نہیں پاتی بچوں کو کچھ دیتا ہے تو ماں کا دل خود بہت اگر دور بھی ہوتی ہے تو تم کرتا ہے راتا ہے تو ہاں میرے بچے کو کیا ہونے دیکھتی ہے جو کسی تعریف کی بنا پر ہے جو بچے بچے کو دیش میں ہونے کی بنا پر سب کسی دیش کا بہت بہت عظیم کا راستہ بہت کا مسئلہ ہے جس تک جو بہت مادر ہے یعنی جیسے کہ ماں سے محبت دیتی ہے بچے کو اس سے زیادہ کرتے ہیں اپنے بندوں کو میں یہاں بن گیا حضرت محمد پر اسلم نے ایک مرتبہ احساس کروایا جنگ جو ہے جنگ ہے ان کا ایک بندوں میں کئی سن ایک بچہ بھی ستار ہو گئے اور یہ بچہ بھی ملتا ستیہ میرے ستاری متا اسے سترتی ہے چھاتی سے سرکتی ہے اسے اپنے سمجھتی ہے چھاتی سے لگاتی ہے اور کھلاتی یہ اہم سنگا اللہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھتے کہ اگر اچھا بچہ لگ جائے تو کیا تم غلام دن کا سر آدمی ڈال ہے سہارے کہا ہے کہ پرواہ وقت کے بچے کو وطن اور دار قتل جس کے سرسوں میں محمد کے وطن کا لفظ ہے یہ جس سے زیادہ خدا کے اپنے جنگل سے مطلب ہے کہ کسی کو دولت میں دار میں نہیں چاہتا خدا سے وہ سرپتی ہے دار کر کے ان کو دے چاہتا بات کرے کسی کے بڑے موقع پر فرمایا اللہ نے رحم کو تو اللہ نے رحم کو پیدا کیا اس سے دو ہفتے اس سے دو ہفتے میں سے ننانوے حصے اللہ نے اپنے ساتھ رکھے ایک ایک حصہ پوری مخلوق کے اس کا تقسیم کیا ایک پوری مخلوق کے سے ہر ہم نے تقسیم کی ہر ایک گراج میں شہرانات کیے کی کیے گا نے اللہ ہے کس نے مختلف قسموں کو تقسیم کیا اور پھر اس تقسیم دو تقسیم کے نتیجے کے طور پر ارشاد فرمایا رسول اللہ علیہ نے کہ جب تقسیم ہے تو اپنے بچوں کو لاکھ نہیں لاکھ اس نہیں رکھتی سب کی بنا پر تو تم کرو تم اندازہ کرو کہ وہ خدا جس کے ساتھ مانے ہوتا رحم ہے جو رحم کا دل کرو اسلام جو ہے نا اشارات کو بھیجا نہیں میرا تقریبات کو جان نہیں سکتا میں اشارہ کو اس کے ساتھ کر ہوں تو جس خدا کا تصور اس اسلام کا خدا کے مطابق جو تصور ہے اس تصور سے آپ کئی لوگ نہیں جا سکتے کہ اسلام کا خدا جو ہے تعلیم ہے یا سارے ہے یا ایسا اور یہ بات کیا ہے تو پرانے دلیل میں خیر رخ سے جو بات آتی ہے جس کی بنا پر جو بات شروع کروں تو اسلام میں کیوں کہا گیا اسلام میں کیوں کہا گیا اور اسلام کا پتا جو ہے کرانے والا دیکھ کے دیکھیے آپ والے جنگل سے آنے آپ نے بات کریں جنگل بہر ہاتھ تیل جنگل اگر ایک جنگل ایک اپنا تمام سے بیان کرتا تو میں اس سے اسے جلدی شرمئے بہت اچھے طریقے سے بنا سکتا ہوں بنانا مجھے آتا ہے لیکن میرے میں نہیں سے میں ایک اٹھا سکوں ایک ٹوٹ اٹھا نہیں سکتا بنا سکتا ہوں تو جو روپ کو اخاڑ ہو سکتا ہے جنگ پوری جنگ کا سما نہیں ہے اس کا نقص ہے یہ سنانا جانتا ہے سدار جانتا ہے نہیں جنگ کسی کے جب میں دور کی کتاب سے جمال کا تقاضا ہے کتاب سے تمال کا تقاضا ہے اس کے ساتھ صرف کتاب سے جمال ہوں اور اگر صفات جلال نہ ہو تو ان صفات جلال کے نہ ہونے کی بنا پر وہ جب فطرت انسان جن کی فطرتوں میں خراب ہوتی ہے جو اپنی ہر فطرت کی بنا پر وہ جلالت کریں گے تو جو اللہ کے جلال نواز کمال کی بنا پر خدا کے بانے زیادہ ہو جاتے ہیں ان سہمت اگر کی تکلیفیں دیں گے تو یہ جو اللہ کی صفات جلال بنائی کی گئی ہے ڈرانے والی کتاب بنائی بتائی کے لیے کتاب نہیں ہے اپنا ہے اس سرکار کا جسے دل یہ کتاب ہے بار کتاب تو اصل کتاب خدا کی طرف بلانے والی پڑتی ہے خدا کی کے ساتھ کتاب کی تمالی کے ساتھ تو اگر کوئی سب جمالے سماج میں آ کر ایسا کرتا ہے جو کہتے ہیں ہمارے یہاں پرانا یعنی محاورہ ہے جو آنی محاورہ ہے بازو بازو نہیں تھے بابا ہم بازو دیکھتے ہیں بازو کو بھی کھیلنے کی بھی سمجھ دیتے ہیں تو بازے ہاتھی کا کوئی زمانے کے اندر نم ہے میں تین دن پہلے کے ساتھ ہے بچوں کے بیان کے لیے تو یہاں جو سوال کیا کہ پھر اور باتوں کو ہندوستان میں چیز کا قبول دے تو پتا ہے میں نے کہا لیکن بڑے آلو دن آپ تم تو پتا کے روپے بات نہیں کرتے ہر ہاتھ دن میں لیکن تم نے کہتے تو ہم نے کہا تھا اگر میری کتابیں جمال کا تذکرہ ہوتا تو انسان ایک اتنے ستر دے کر اہمتا کا لگاتار کس گنا سے ایک پھر کے اللہ تعالیٰ نے پتا کی کتاب کو بیان کروایا ہم نے ایک کسی نے کہا ہے ادب کے دیش میں مستاق دور پریم کو مزاج ہے دونوں کوئی ہم کنار کرے تو کسی نے کہا ہے وہ ہمارا سیبی میں راج نتی سا نام یہ ہمارا سیبی میں راج نتی یہ بات کے دیکھنے محبوب ہے اگر اس جلال کی شکایت نہ ہو تو ہر شخص جو ہے اس سے الگ اسے دیکھا یہاں جو ختم کرتا ہے دیکھ کے دیکھے سب کی جلانی کے اندر میں دنیا نے اور جوانی سہول میں پر اس چیز کی بنا پر ہے جو یہ ہے بار بار قرآن میں آتا ہے ایک تک لارا یا پکا کے اتیاس ہے بازا پیار کے لیے آتا ہے تو پکا جو ہے ہاتھیار جو ہے آتے جو بھی ہے بچی بچی پڑا پتی نہیں لیکن ہم سب کو سن لائن کا تک سکتا کہ ان کا لگن ہوتا ہے وہ ان سب کا ہم کروں گا لیکن اس وقت میں کس اتنا اشارہ کرتا ہوں کہ پکوا کا اشتہار میں نہیں ہے تو ایسے برآمد کے پہنچتے ہیں کہ اپنے کچھ سال یا ایک کا شیر کے رکھتا ہمارے گھر میں حمد اللہ کی مجھے حمد اللہ سنایا کرتے اللہ دنیا کا ڈر سانس کسی کا ڈر نہیں ہے بلکہ جو ڈر ہے جیسے کہ کوئی کسی کا محبوب ہو اور اسے محبوب کا وکاس کام دیتا ہے کہ اگر میں نے خلاف درج کر لوں تو میرا محبوب مل کر آزاد ہو جائے سب خدا کا دوست ہے اسلام میں اسی دوست کا ہے اور کا دوست ہے جو مانا نکٹ کے لحاظ سے نکٹ کے لحاظ سے کے مانا قریب مانا منا کے کے میں ہم اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت استعمال ہوتا ہے لے ہوتا ہے سماج نکاح میں سماج کی سانسوں میں سماج کا لے آس پاس ہے اور اس لحاظ کی بنا پر کے بنانے کی بات نہیں کرتا آئی سال بنانے کی کی بات کرتا میں پچیس سال تعلیم کی بات کرتا ہوں تو گرم کا موسم میں لحاظ لاج کیا سکتا تھا اس لحاظ کی خاطر گرم کے قانون بے امن کا کام نہیں کیا سکتا تھا ایسی کوئی بات نہیں کرتا تھا جس پر گرم پتا ہو جائے تو گرا کا اصل مانا جو ہے وہ لحاظ کروانا ہے تو بچوں کا بے حاض پہ رانا ہے جو اسے دیکھ کر اس کی کی کی بنا اس بنا سر اسے پوچھنا سے کوئی کا نہیں سمجھتا لیکن ہوتا ہے سمجھ پچاس کے لاکھ یا پھر پچاس کچھ مانا مانگا لکھا ہے اب واپس نئے ہے لیکن بارش آپ ہے پورے گرہن اسلام کا پر ان کے ہائی رحمان ان کے ہائی رحیم یہ مانگی نام کا بھی آپ نے سنے ہوں گے اگر فرق آپ دیکھ لیں تو آپ اتنے اندازہ دے دیں گے کہ تو اس آنے والے نام ہیں جو کتنے ڈرانے والے نام ہیں اور سارے سارے کنٹرول بھوک میں بھی سمجھتے ہیں کہ سر پانچ بہت جانے میں ساحد کے الگ مدد کے لحاظ سے مانے مانیہ گنگا لگے اگر کسی کا غلطہ نہ ہو وہ خدا کی مضبوط ہے خدا کے لیے تم راضی ہے تو وہ راضی ہے تو وہ رنگا والا خدا نہیں کرنا چاہیے سرکار ان کے معنی ہے اور پچیس طور پر خدا کی دنیا کی طور تو آپ پر وہاں سے تو قرآن کریم نے کہا اور جب کے پاس بھی مجھے آتا ہے تو یہ اس بات کا فرمایا کہ دیکھو رحمت یہ جو ہے ہر چیز پر وہ بچی ہے حق کو دوسرے کام پر ڈالتا ہے وہ جنتی غلط رہے میری جنت میرے سبق پر والی آ سکتی میرا سکشن میرے جو ہے فیصلہ مجھے لینا ہے غالب بھائی جائے بچے کے کام پر فرمایا میں نے اپنے پور پر لازم کر دیا ہے دیکھیے ایک لڑکا تو آدمی جو دانا کرتے ہوں گے سنتے ہوں گے اہم ہمارے اطلاع کے بعد اہم جو ہم یہاں کے طور کرتے ہیں کہ نہ تک میں تو یہ بہت سننا

میں نے چار دن کیا ہے سلام دیا ہے قتل کیا ہے کی میری نام لایا اس مسئلہ ہم نے خلاف لے گا اس کے بعد میں پھر دوسری آیت اس کے لیے کرتی ہے اس کے لیے کچھ آتا ہے میں تو خلاف آ رہا ہوں اور ایک طرف ساتھی ہے ایک طرف کے بعد ختم کرتا ہوں سوال یہ میں بات کرتے ہیں اگر تمہارے اگلے پچھلے اور پورے جوان اور جنہیں سب کے دنیا کے فاسد ترین یعنی سب سے زیادہ گرائیں میرا بار ترین سب کی طرح ہو جائے تو میرے مقابلے میں کتنی بھی تیاری نہیں ہوگی جتنی کے کمی نہیں ہوگی جتنی کے سمندر میں تین کے بارے میں ڈالے کسی کے سب اگر تمہارے لوگ پیچھے سب سے سر ان کے ہر سب کی طرح ہو جائیں تو میرے مقابلے میں اتنی زیادہ نہیں ترقی ہوگی جتنی کے سمندر میں تین کے بارے میں نکال اے بندے تم اگر لوگوں کے اختیار کرو گے اپنے اندر کرو گے سر کے اختیار کرو گے تو اپنے اندر کرو گے اور میرے بندے اگر تمہارے اندر بھار لے چاہے تمام تم کے ساری گناہوں کے ساتھ ایک میدان میں اکٹھے ہو کر آئیں اور اپنے گناہوں کے ساتھ مجھ سے معافی چاہیں تو جس میں تم گناہ لے کر آئے گے اس سے زیادہ مرحمت لے کر تمہارے ساتھ آپ کا آپ تمہارا سو کار کرنا

جانے سوند میرے کام ہے کچھ اندر سماجی جاتا ہے میرا سر کچھ مندر آئے ساتھ

جس نے پیدا کیا ہے حالت کے بہت ساری دن کو جاننے والا انسان کی اختیار کا خدا سے زیادہ ہو جاننے والا تو اردو کے لیے اپنی تعلیم یا اپنی تعلیم پروڈکشن کہتے ہیں یہ اندازہ رکھے ہیں اٹھائیس ڈیزائن ڈرانے کا اور مدد اختیار کا اس انداز میں کتنے رکھتے تھے کتنے سے کوئی بھی اندازہ اس کے مطابق نہیں کر سکتا اس سے زیادہ صحیح انداز کے مطابق کتنے اور ہونا چاہیے کتنے تیار ہونا چاہیے خدا رکھتا ہے تیار سے زیادہ استعمال کیا گیا میرے جیسے اس کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے جیسے میں مثال یا ضرورت ہے انہیں بغیر سوچ کے یعنی بڑا ظاہر نہیں سب بلایا سب بلایا جا نہیں سکتا اس لیے اس نے سیوا کیا اب جیسے آپ نے نیم اور سب کے مطلب فرمایا وہ بھی ایک چیز ہے اور جو بھی بیان کرنے میں استعمال کیا آدمی کی ہاتھی ہے نظہ ہے وہ لیے نسولہ ہے کہ یہ کتاب کی نتیجے کے طور پر چناؤ سزا آتا ہے اگر کوئی موقع ملا ان شاء اللہ میں اگر موقع ملا تو میں کہوں گا کہ کتاب کے ملازیہ کیا ہے اور ان کے اخراج کیا ہے انسان کا راز انسان کے ساتھ اتار کی انسان کا اثر کیا سکتا ہے اور انسان کی زندگی کے بندے میں اس کا عمل کیا ہے یہ خدا کے ہمارے یہاں پر خدا کا کرتے ایسا خدا کا نہیں ہے ہوئے کہ کسی قوم میں کیا ان کے پیٹ کو ہم کو کیا آسمان کو بنایا ہے جو ساتھ میں جو طرف سے وہ ہمارے اللہ کہ اللہ نے کے نمبر جو لڑکا بانیہ کی طرح ڈاکٹر نہیں ہے تو تمام اپنے جو اختیارات اختیار کے اوپر سے تو جو اختیار ہو سکتا نہیں والے میں مسلم خود کا اختیار ہے کیا کتاب ہے اور اس کی کتاب سے ہے وہ اگر انداز ہوتی ہے مضبوط کے اوپر تو مضبوط پر سے اگر انداز ہوتی ہے مضبوط کو کیا فائدہ پہنچتا ہے اس کس طور پر سے کام میں لاتا ہے اگر وہ چیزیں چھوٹ جائیں تو یہ جاننا بہت ساری چیزیں جو بہت فرق ہو جائیں گی اگر میں بات میں پاکستان اکثر